اللہ ہو الحی القیوم آیت القرسی کی تفسیر ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی درمیان میں ماہ مقدس کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں بیان کرنا بہت ضروری تھی اس لیے ہمارے اس تسلسل میں انقطاع واقع ہو گئی ہے کافی سوچا ہے آخر نتیجہ یہی نکالا ہے کہ جتنا اختصار کے ساتھ اس آیت کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں آسانی بھی رہے گی ادراک کے حوالے سے علم کے حوالے سے ضبط اور سبت کے حوالے سے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد پھر ایک مقدس مہینے کے حوالے سے اہم ترین مسائل آنے والے ہیں اس لیے لفظ الہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں لیکن ضمن انشاءاللہ آتی رہیں گی اللہ لا الہ الا ہو اس کلبہ پر ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے آگے ارشاد ہے کہ الحی القیوم کہ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ اللہ جو کہ الحی القیوم ہے الحی القیوم در حقیقت اللہ تعالی کے مبارک ناموں میں سے یہ دو نام ہیں ایک الحی ایک القیوم ان دونوں کو ملا دیا یہ ہے اس میں کیا حکمت ہے میں ان شاء اللہ بعد میں از کروں گا سب سے پہلے لفظ الحی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں الحی کا عام طور پر جو مانا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ ساتھ وہ ساتھ جو زندہ ہے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے مفہوم کے لحاظ سے ایک لفظی معنی تو ہے لیکن لفظ الحائی کا اس معنی میں حق ادا نہیں ہوتا الحی عربی میں اس ذات کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں پائی جائیں نمبر ایک الحی اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی ذاتی ہو عطائی نہ ہو کہ زندگی اسے ملی نہ ہو کسی نے اسے دی نہ ہو بلکہ وہ زندگی اس کی ذاتی ہو اس ہستی کو عربی میں الحائی کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ لفظ اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی ذات پر صادق نہیں آتا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کی زندگی ذاتی ہو کوئی نبی ایسا نہیں جس کی زندگی ذاتی ہو کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی ذاتی ہو صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کی زندگی ذاتی ہے باقی سب کو یہ زندگیاں دی گئی اور دوسری چیز جو لفظ الحائی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ الحائی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ذاتی ہو اور اس زندگی میں دوام ہو اس میں انقطاع نہ ہو اس میں زوال نہ ہو بلکہ اس زندگی میں تسلسل ہو آپ غور کریں اللہ تعالی کے علاوہ کسی ایک ہستی کا نام بتائیں کہ جس کی زندگی میں دوام ہو تسلسل ہو انقدام نہ ہو زوال نہ ہو جس کی ابتدا نہ ہو جس کی انتہا نہ ہو کون سوائے اللہ تعالیٰ کے جس کا تعارف قرآن کریم میں ہے کہ ہو اول ہو وہی سب سے پہلے ول آخر ہو اور وہی سب سے آخر ہے نبی علیہ سعد و بہت ساری دعائیں مانتے اور دعاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کرتے انتل اول ہو سا قبلا کا شعیون اے اللہ تو اول ہے تو اول سے ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں وہ انتل آخر فلائی سا بہلا کا شعیون اور تو ہی سب سے آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں اس لحاظ سے لفظ الحی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ پر سادے جائے آپ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی زندگی میں دوام ہو تسلسل ہو انقدا نہ ہو بلکہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی خلائق ہے چاہے فرشتے ہوں جنات ہوں انس ہوں کچھ بھی ہوں سید الخلائق محمد الرسول اللہ ہے آپ سید الخلائق ہے بات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کے سردار محمد الرسول اللہ ہے آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے اور تاریخ وفات بھی ہے کی زندگی کی ایک ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی اس کے لیے اگر آپ خالی وقت کی قلت کے پیش نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کو اپنے سامنے رکھے جس کا بیشتر حصہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سن سے واپس آتے ہیں جہاں ابو وہ کسدی کے کھیت تھے زمین تھی مدینہ میں داخل ہوئے گھوڑے پر سوار ہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے سواری سے اترے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لائے آپ کے چہرے مبارک پر یمنی چادر فکاشہ ہن وجی ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ سعد اسلام کے مبارک چہرے سے اس چادر کو ہٹایا سما کب علیہ ہی اور اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے فکبلا ہو اور آپ کے بوس لینا شروع کر دیے وہ بکرا اور رونے لگ گئے روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے ابھی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں واللہ لا محلوہ اللہ کا موت تعین امل موت تلتی علیک فقد متہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صدقے جائے جو موت اللہ نے آپ پر لکھی تھی وہ آ گئے وہ موت آ گئی آپ کی روح قبض ہو چکی روتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہوئے وہ امر جو الناسا دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور غصہ میں ہے اور بڑے بلند لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ماں مات رسول اللہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے اور جو شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو رہے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے اجلس یا عمر عمر بیٹھ جاؤ فار عمر اجلس ہے عمر نے انکار کر دیا میں نہیں بیٹھتا ساری زندگی ابو بکر صدیق کا احترام کرنے والا شخص ادب کرنے والا شخص عزت کرنے والا شخص دو ٹوک ملکوں کو منع کر دیا میں نہیں بانٹتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جو کہ فہم و فراست کے مالک تھے سمجھ گئے کہ عمر غصے میں ہے اور جو ایک آدمی میں قوت و فیصلہ ہوتا ہے غصے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتا خاموشی کے ساتھ ممبر پہ گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا قربان جائیں اس خطبے کا بیشتر حصہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور باقی محدثین بھی اپنی کتب میں لائے ہم و سنا کے بات فرماتے ہیں اما بات من کرو میں کم کو میاب محمد فن محمد قدمات اور لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص محمد الرسول اللہ کو محبوب سمجھتا تھا کہ وہ محبوب ہیں عبادت کے لائق ہیں تو سن لو اللہ کے نبی فوت ہو گئے وہ من کرنا کم یہ بد اللہ فن اللہ اللہ موت اور جو شخص اللہ کو محبوب سمجھتا تھا وہ سن لے اللہ الحی ہے وہ زندہ ہے اور موسم پاک ہے اس کے پاس اس کے بعد دلال کے انبار لگا دیے قرآن کریم کے مختلف مقامات پیش کرنا شروع کر دی مما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اف امات اوقت خلط تم کا کم اللہ فرماتا سن لو وما محمد اللہ رسول محمد بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے قد خلط من قبل رسول آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء گور چکے اور اللہ کے نبی اگر فوت ہو جائے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور دنیا مان ان کلب تم کا کر تم تو کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے یہ جگہ پہ اللہ فرماتا ہے مماجہ لبا شرمن قبل کر خون الخالدون اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا آج سے پہلا کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہا اف امت تو ہم الخالدون تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو باقی کائنات ہمیشہ رہے گی نہیں ان کا ان میتون آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں کل نفس ذائقت موت کل من علیہ فون کا وجہ ربی کا سل جلا دیم دلیل کے امبار کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی علیہ سات السلام کو ایک جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ کر دیا کہ اللہ کا پیغام ہے ایش معاشے تھا فن کا بھائی اے محمد الرسول اللہ جتنا سا دنیا میں رہنا چاہو آپ کو زندگی دے دیتے جتنا دن آپ رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک سن لیں فن کا میتم آخر موت آئے وہ آب من شیتا وہ آب من شیتا فن کا مفارق ہو جس سے چاہو محبت کرو لیکن جدا یقینی ہے وہ امن معاشیتا فن کا مزیم بھی دنیا میں جو چاہو کام کرو لیکن اس کا بدلہ ضرور ہوگا دلائل کے ہم باہر لگا دیجیے صحیح بخاری کے حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی جب آتے پڑھی لکا ان کام لم یعلمو ان اللہ انزل حاضح الآیا ان آیات کو سن کر یوں لگتا تھا کہ ہمیں اس تقریر سے پہلے ابو صدیق کے اس خطبے سے پہلے لگتا تھا ان آیات کے نزول کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آج بھی رہتے آتے نازل ہوئی خود سید عمر جبکہ لوگ بیٹھ چکے یہ غصے میں پھر بھی کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری میں آتا تھا آخر تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیات تلاوت کی فاخر تو میں سہم گیا بالکل نہ کیا ہتّا ماں تو کلو نہیں رج رہا یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں میرے پاؤں اس قدر کانپنے لگ گئے کہ ہتھا کہ میرے پاؤں میرے جسم کو برداشت کرنے سے قاصر ہو گئے ہتھا ہوئی تو میں لفظ اتنا پو میں کب کبھی تاری ہو گئی کہ میں گر پڑا اور وہ صدیق چلاوتے کر رہے آیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا نے ہے اور کوئی نہیں میں گر گیا جب گر گیا اور آیات کانا پہنچ رہی ہیں عالم تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم آتا آیات کو سن کر مجھے یقین ہو گیا اللہ کے نبی فوت ہو گئے اللہ کے نبی فوت ہو گئے سہیل بن امر کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہ جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی تدوین سے فائل ہوئے تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر بکت المکرما کا رخ کرتے یہ سوچ کر کہ وہاں بھی اطلاع جائے گی نبی علیہ السلام کی وفات کی وہاں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے دو بھی بن جائے دو ذہن بن جائے کیوں نہ ہو کہ میں یہی خطرہ جو ابو بکر صدیق نے دی ہے رضی اللہ عنہ وہاں جا کر لوگوں کو سناؤں تاکہ ماحول سیٹ ہو جائے اور وہی ہوا مکہ میں گئے اور مکہ والوں کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی اطلاع دینے والے یہی سوائل بن عمر رضی اللہ لوگوں کو جمع کیا نبی علیہ السلام کے فوج کی اطلاع دی وہاں بھی لوگوں کے دو حصہ ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے فرما کے خاموش ہو جاؤ میری یہ گفتگو سنو من وہن وہی خطبہ جو مسجد نبوی کے ممبر میں بیٹھ کے وہ وقت دیگر دیا تھا وہی خطبہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑا ہو کر مکے والوں کو سہیل بن عمر نے دیا تاریخ ہو گیا سب نے اتفاق کر لیا سہیل بن رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اس خطبے خطبے کی اطلاع جب عمر بن خطاب کو مکے مدینے میں ہوئی تو بار بار کہنے لگے سادہ کا رسول اللہ سادہ کا رسول اللہ اللہ کے نے سچ فرمایا تھا اللہ کے نے سچ فرمایا تھا صحابہ نے کہا عمر اللہ کی نبی کی تو ہر بات سچی تو کس بات کو بار بار ہو رہا ہے سید فرمایا کہ یہ سہیل بن عمر جو مکہ کیا ہے اور ابو بک صدیق کا خطبہ سنایا ہے اور لوگ اس طرح سے بچ گئے یہ سہیل بن عمر ایک وقت تھا جنگی قیدیوں میں یہ بھی ایک قیدی تھا اور یہ قیدی بن کر جب آیا تھا میں نے سہیل بن امر کے بارے نبی علیہ سات و سے کہا تھا درنی سنیت ہو ہتھیار قوم فی قوم ہی خطیب ابدا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہیل بن امر جو ہے یہ اپنی قوم کا سب سے بڑا خطیب ہے سب سے بڑا عالم ہے اور لوگوں کو جمع کر کے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے میں اس کا دور توڑنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کل واپس چلا بھی جائے قوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کے قابل نہ رہے دانت ٹوٹ جائیں گے اس کی وہ شیری نہیں ختم ہو جائے گی گفتگو کی جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تاثیر نہیں رہے گی کسی کے پلے اس کی بات پڑے گی نہیں میں اس کے دانت توڑنا چاہتا ہوں نبی علیہ اسلام حمایت تھا عمر دہا دہا لا لا انتصروں کا یومن اے عمر سہیل کے دانت نہ توڑ سہیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے بتا چکا ہے سہیل ایک وقت آئے گا ایک چھوٹا سا خطبہ دے گا اس خطبے سے عمر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی آج اللہ کے نبی کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا آج سہیل کیا سہیل کے خطبے نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دی میرے دوستوں نے بھائیوں بات واضح ہو چکی الحی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو ہم الحی نہیں کہہ سکتے اب قرآن کریم نے ایک بات بتائی ہے سورہ مومن میں اس بات کو سنے اور بات کو ختم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہو الحیو اور لوگوں سن لو الحی صرف ایک اللہ ہے ہو الحیو الحائی ایک اللہ ہے لا الہ الا ہو جب وہ الحائی ہے تو سن لو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا الہ وہی ہوگا جو الحی ہے یہ وہ باتیں ہیں الہ کے حوالے سے جو میں نے چھوڑ دی ہیں اور الحی کی تفصیل میں لا رہا ہوں اور آگے لاتا رہوں گا انشاءاللہ شاء اللہ ساتھیوں نے چونکہ حکمن کہا تھا میں ان کی حکم دولی بھی نہیں کر رہا اور ضمن وہ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ لا رہا ہوں فرمایا کہ ہوا الحی ہو وہی الحی ہے اور الحی کی تعریف آپ نے سن لی کہ الحی کسے کہتے ہیں جس پہ دو چیزیں شادر ہوں نمبر ایک اس کی زندگی ذاتی ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے نمبر دو جس کی زندگی میں تسلسل ہو دوام ہو اللہ کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے کہ جس کی زندگی میں دوام اب فرمایا کیا ہوا ہے وہی الحی ہے جب وہ الحی ہے تو لا الہ الا اللہ علاوہ کوئی الہ نہیں جب وہ الہ ہے تو پھر سن لو حکم تمہیں ایک ہی دیا جاتا ہے مخلصین لہ الدین اس کو پکارو لیکن خالص اس کو پکارو اس کو پکارو خالی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مؤمن ہے اللہ نے خالی پکارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ خالص پکارنے کا حکم دیا ایک شخص آپ کے سامنے دودھ پیش کرتا ہے اور اس میں زمزم کا پانی ملاتا ہے زمزم کے پانی کی شان اپنی جگہ پر ہے اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے زمزم کے پانی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اس کی برکات اپنی جگہ پر ہے لیکن میں سے پوچھتا ہوں اگر وہ دودھ میں زمزم کا پانی ملا کر پیش کرے اس دودھ کو آپ خالص کہہ سکتے ہیں حالانکہ میرا سے زمزم ہے زمزم کی فضیلت کی شعر ہے دنیا کا کوئی شخص زمزم کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا اس کی برکات کا انکار نہیں کر سکتا لیکن زمزم کا پانی ملا کر جو دودھ پیش کرتا ہے اس دودھ کو آپ خالص نہیں کہہ سکتے اسی طرح کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے اور شامل درمیان میں کرتا ہے کسی فرشتے کو کسی نبی کو اس پکار کو خالص نہیں کہا جا سکتا فرشتے کی شان اپنی جگہ پر ہے جبریل کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کو پکارنا ہے خالص اگر درمیان میں جبریل کو لاتا ہے اس کی پکار خالص نہیں ہے درمیان میں کسی بزرگ کو لاتا ہے اس کی پکار میں پکار خالص نہیں ہے حکم کیا ہے فتح ہو مخلصین اللہ الدین اس کو پکار خالص اس کو پکار خالص کس سے پکارنا ہے خالص پکارنے کا انداز معلوم کرنا ہے تو اس چیمٹی کی پکار کو دیکھ لو جو چپ لیٹی ہوئی ہے رایا نملتن مستقیتن مستر کی اللہ زہر ہے تاری رتن بےکوان ہے چپ لیٹی ہوئی ہے ننی ننی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ ان خلقی کا لئی سب اے اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور تو نے ہمیں پانی پلا سکتا ہے تو نے نہ پلایا کوئی طاقت ہمیں پانی نہیں پلا سکتی یہ خاص پکار ہے کوئی ہے درمیان میں کوئی ملاوٹ ہے درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں وقت کا نبی سلیمان صاحب کو درمیان میں یہ چیمٹی نہیں لائی اور کہتے اللہ یہ ہے خلق پکار انا خل کو خلقی کا اللہ ہم تیری مخلوق ہے کوئی ہے درمیان میں یہ خاص پکار اور خاص پکار کی برکات دیکھے کہ سلیمان اسلام نے جب چیمٹی کی یہ پکار سن لی تو قوم سے کہا ارجو فقر سکی تم لے دعوتی گم اور واپس چلے دعا نہیں مانگنی فرمایا ہم سے پہلے ایک مخلوق دعا مانگ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ لے کر سکی تم تم یقین کر لو کہ تمہیں بارش مل گئی تمہیں پانی مل گیا مادی جیسے کا استعمال کیا فقر سکی تم تمہیں تمہیں پانی مل گیا اور شریمان اسلام قوم کو لے کر واپس اپنے دو دروازوں تک نہیں پہنچے کہ بارش شروع ہو گئی فتح ہے مختصنگ الدین یہ الحر کی اختصار کے ساتھ تفصیل تھی اور اس کے ساتھ القیوم ہے اور جمعوں کے ترتیب میں جو آنے والا ترتیب میرا جمعہ ہوگا القیوم اور دونوں کو ساتھ کیوں ملا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور یہ دونوں لفظ مل جائیں الحی القیوم تو اس کی کیا برکات ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ ہم سب کو دین کی فہمتا فرمائے نحمده ونستعینه ونستغفره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 رمضان مبارک میں لگاتار آپ دوست اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں اور عبادات میں مصروف رہے مختلف اداروں سے آنے والے سفرا کے ساتھ آپ نے ہمدردیاں کی اور الحمدللہ للہ میں چند دن پنجاب چلا گیا اور وہاں دوست ملتے تھے واللہ ہے یہ ممبر پہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے دل کی گہرائی سے رحمانی مسجد کی انتظامیہ یہاں کے نمازی یہاں کے دوستوں کے ساتھ بڑی دعائیں کی ہیں کہ یہاں گئے ہیں اور بڑی پذیر آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو جزائے خیطا فرمائے اور اسی طرح ہم نے رمضان مبارک میں اسی اپنے مرکز کے حوالے سے رحمانی ویلفیئر کے حوالے سے اور مہد الشیخ مدین اسلامی کے حوالے سے بھی اعلانات کیے